ہمارے ذکر کو قبول فرمائے میرے پیارے دوستوں جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا آج جمعہ کا دن ہے بہت مبارک دن ہے ہم سب مل کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس طرح پڑھیں میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ درود پاک ایک خزانہ ہے جس میں دنیا کے پرابلم بھی حل ہو جائیں گے آخرت کی منزل بھی طے ہو جائے گی ان تو میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أن سب ساتھ میں گئے صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد حميم محمد طاسيم محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد محمد المزمل محمد المدثر محمد طاغا محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے اسی درود پاک پر ایک بات آپ سے کرنا ہے اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور ایک سوال اور ایک جواب ہم کو حل کرنا اللہ یہ سوال جواب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے یعنی پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ غریب بتانا گریبن یہاں ٹائم کا بڑا معاملہ ہوتا ہے ہمارے انڈیا میں چلتا دو گھنٹہ تین گھنٹہ بھی بولے ہمارے ہمارے شوہر جانتے ہیں اسی لیے میں کرسی پر نہیں بیٹھا کرسی پر بیٹھوں گا کہیں انڈیا سمجھوں گا تو لمبی بات ہو جائے خیر میرے پیارے دوستوں ایک آپ کو یہ سب معلوم ہے کریم میں بھی ہے کہ حضرت علیہ وہ پہاڑ پر جاتے تھے ہاں، اور کس سے بات کرتے تھے ہاں، سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے قرآن کریم میں سولوے پارے میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بہت کھول کر بتایا کہ علیہ السلام پہاڑ پر آتے تھے اور پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے پیغمبر موسا پہاڑ پر آئے اور مجھ سے سوال کرے تو میں انہیں جواب دیتا جاؤں مجھے ایک حدیث سے آپ کو سنانا ہے بہت پیاری حدیث اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر کوہ تور اسی پہاڑ پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسا موسا آج کوئی سوال مجھ سے مت پوچھنا آج میں تجھ سے سوال پوچھنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسا آج میں تجھ سے سوال پوچھنے والا ہوں پہلے بتا مجھے جواب دے گا کہ نہیں دے گا حضرت موسا علیہ السلام وسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا اللہ تو سوال پوچھے گا اور میں جواب دوں گا تو تیری توفیق سے دوں گا اگر تو ہدایت دے گا تو جواب دوں گا ورنہ تجھی سے پوچھ لوں گا اس کا جواب کیا ہے اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا کون اللہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا اور یہ اللہ ہی کے فضل سے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسا میں تجھ سے آج تین سوال پوچھنے والا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی کتنا عجیب و غریب سوال قیامت آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے کتاب دی تورات اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی اور جتنے نبی اور پیغمبر آئے سب نے فرمایا قیامت آئے گی اور اللہ تو کہتے قیامت آئے گی تو موسا کون ہوتے جو انکار کرتے ہیں اس لیے قیامت تو آنی ہی آنی ہے اور یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے بھائی اگر ہم کو بھی کوئی سوال پوچھے قیامت آئے گی تو کیا کہیں گے اللہ نے سوال پوچھا حضرت اظہر سے صلاح اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ قیامت میں ہوگا کیا اب اضر علیہ صلاح والسلام نے جو ڈیٹیل بتائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل بتائی قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور ہم کو بھی معلوم ہے قیامت میں بہت کچھ ہوگا بھائی سب کو معلوم ہے نا تو دوسرے سوال کا جواب ہم کو بھی معلوم ہے قیامت میں بہت کچھ ہوگا صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ قیامت میں سب سے سب سے خطرناک جو منزلیں ہوگی وہ تین ہوگی کتنی منزل ہوگی یہ قیامت میں سب سے خطرناک منزل دین ہوگی ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دربار میں یہی فرمایا کہ قیامت ہوگی بے شک ہوگی اور قیامت میں تین منزل سب سے خطرناک ہوگی نمبر ایک جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا بے ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے ہاتھ اور سارے بندے آتے ہوں گے نیکی نیکی دائیں پلے میں اور برائی بائیں پلے میں اور نیکی کا پلہ جھک گیا تو جنتی اور برائی کا پلہ جھک گیا تو جہنم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ قیامت تک بڑی عجیب منزل ہوگی ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا ارے بولو نا کس کے حق میں ہوگا اللہ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علی جب بخاری شریف کو ختم فرماتے میں اسی آیت کو نقل کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ آدمی کتنا ہی پڑ جائے لیکن یہ منزل میں بچ گیا تو بہت ساری منزلوں میں بچ گیا تراجو کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ستروے پارے میں اللہ فرماتے تراجو میرے ہاتھ میں ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم ہمارے ہاتھ میں تراز ہو تو کبھی اوپر نیچے بھی کر لیتے ہیں آپ انگلینڈ میں کرتے نہیں کرتے ہمارے انڈیا میں تو بہت میں کرتے ہیں ترازو لیکن وہاں کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ فرماتے کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں وَإِن كَانَ خَرْدَلْ بِهَا اللہ فرماتے رائے کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی تیرے ترازو میں ہوگی رائے کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی ترازو میں ہوگا بِنَا حَاسِبِينَ اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر کوئی حساب اور انصاف کرنے والا خیر قیامت آئے گی اور قیامت کی یہ تو پہلی منزل ہے جو بہت عجیب ہوگی ترازو اللہ کے اندر دوسری منزل بہت عجیب ہوگی جب نام اعمال اڑائے جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اتنا دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا جنتی بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا جہنم لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو نامہ عمل پیٹ کے پیچھے ملے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ابھی وہ تفصیل کا موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹ کے پیچھے کن کو ملے گا لیکن ہے پیٹ کے پیچھے بھی نامہ عمل ملیں گے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اللہ فرماتے کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جن کو نامہ عمل پیٹ کے پیچھے اور بہت عجیب طریقے سے ملے گا دعا کرو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ میری اور حق کی حفاظت فرمائے ورنہ پیٹ کے پیچھے اتنے خطرناک طریقے سے نام عمل ملے گا کہ حدیث پاک میں لکھا کہ فرشتے آئیں گے اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہا ہوگا وہ لوہا ہوگا جس کو جہنم میں تین ہزار سال گرم کیا گیا ہوگا وہ لوہا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا وہ ہمارے سینے پر ماریں گے اور ایسا ماریں گے یہاں سے لوہا جائے گا پیچھے سے لوہا نکلے گا آر پار سوراخ ہوگا اور اس کے بعد فرشتے ہمارا الٹا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کے بعد اسی سوراخ میں ڈالیں گے پیچھے کی طرف کھینچیں گے اور وہ وہی پر نامہ عمل دیا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے لیکن یہ بھی قیامت کی ایک منزل ہے مجھے تو وہ بات بتانا حضرت مصع علیہ السلام والسلام کے سوال اور جواب تیسری منزل جو سب سے عجیب و غریب اور خطرناک منزل ہوگی وہ پل سرا وہ کیا وہ پل سرا پر سے گزرنا اس لیے کہ نیچے جہنم اور پل سیرات کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب من الشعر و احد من السیف بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور نیچے جہنم اوپر سے ہم کو پل سے گزرنا جو گزر گیا گزر گیا اور جو گرا تو ارے بولو نہ گرا تو اور اللہ نے فرمایا ہر ایک کو گزرنا کوئی کسی کی کوئی نہیں ہر ایک کو گزرنا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہر ایک کو کوئی سراج سے گزرنا اور اللہ فرماتے یہ میرا فائنل فیصلہ اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا خیر ہم پھر اس بات پر آ جائے حضرت کا کام یاد ہوگا پہاڑ پر کتنے سوال جواب ہو گئے دو پہلا سوال کیا پوچھا قیامت آئے گی حضرت مصالح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آئے گی قیامت میں کیا ہوگا تو حضرت مصالح نے بہت ڈیٹیل بتائی میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ قیامت میں یہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا سوال پوچھا نے یہ دو سوال اسی لیے آسان پوچھے پہلا سوال قیامت آئے گی نہیں آئے گی حضرت مصالح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئے گی دوسرا سوال قیامت میں کیا ہوگا حضرت مصالح صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا اللہ نے تیسرا سوال بہت پیارا پوچھا اے موسا قیامت آئے گی اور افراتفری ہوگی تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا حدیث پاک میں لکھا فخر موسیٰ موسیٰ ساجدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سجدے میں فخر موسیٰ ساجدہ حضرت موسیٰ سجدے میں اور روتے روتے کہا کہ اللہ میرے بچنے کا راستہ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم قیامت تو آئے گی بھائی ہم کو بھی معلوم ہے قیامت آئے گی اور قیامت میں یہ ہوگا لیکن آج کوئی نہیں بتا سکتا یہاں مسجد میں بیٹھ کر کہ کون بچے گا اور کون حضرت علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے نہیں مانو میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا اور حدیث پاک میں حضرت اتنا روئے اتنا روئے کہ جس پہاڑ پر سجدہ کیا وہ پہاڑ سے بھی آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلم رو رہی تھے کہ سوال ہی ایسا نازک ہے کہ قیامت میں کون بچے گا اور کون نہیں بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلم نے فرمایا اللہ مجھے نہیں معلوم میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا انفا راستہ کیا موسیٰ اے موسیٰ سر اٹھاؤ آج میں بتاتا ہوں ایک کام کر لینا قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوا دوں ایک کام کر لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے ارے بتاؤ نا خوش ہوئے ہوں ہوں گے گے کہ نہیں ہوئے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں راستہ بتاتا ہوں حضرت فوراً اٹھے سر اٹھایا کہا اللہ بتا دے وہ راستہ کیا ہوگا میرے سننا فرمایا اللہ بتا دے راستہ کیا ہوگا اللہ نے کیا فرمایا اللہ جل جلالہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ ایک کام کر لینا قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا حضرت علیہ السلام نے بڑی خوشی سے فرمایا اللہ وہ کون سا راستہ ہوگا وہ کیا کام ہوگا ہم لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ چلی میں ذرا بولوں میں تو کریں گے نا بہت عجیب و غریب کام ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسا قیامت کا دن ہوگا تیرے بچنے کا راستہ یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے آخری نبی کو تلاش کر لینا دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں موسا قیامت کے میدان میں ڈھونڈنا میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو تلاش کر لینا اور جہاں نظر پڑ جائے ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا میری عزت کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر سکتا اور اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ تو صرف تو نہیں صرف تو نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان قیامت کے میدان میں میرے آخری نبی کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے اور درود پڑے میری قسم میں ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا میرے پیارے دوستو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ حل ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیوں حل ہو گیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں قیامت کے میدان میں نبی کے چہرے کو دیکھنا کہو قیامت کے میدان میں نبی کے چہرے انور کو اور ایک مرتبہ کہہ دینا صلی اللہ اللہ فرماتے کہہ دے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا میں بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت میں پہنچا دوں گا تو بہت ماں اور ایک بات بتاؤں حضرت وسلم کو ہمارے نبی کو ڈھونڈنا پڑے گا یہ بات صحیح ہے اس لیے کہ قیامت کا میدان اتنا لمبا چوڑا میدان کوئی نبی کہاں ہوں گے ان کی قوم کہاں ہوگی ارے حضرت موسا کہیں کھڑے ہوں گے ان کی امت کہیں کھڑی ہوگی حضرت ابراہیم کہیں کھڑے ہوں گے ان کی امت کہیں کھڑی ہوگی حضرت کہیں کھڑے ہوں گے ان کی قوم کہیں کھڑی ہوگی تو حضرت موسا علیہ السلام السلام کو ڈھونڈنا پڑے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہمارے آخری نبی کے چہرے پر نظر پڑے گی آپ درود پاک پڑھیں گے لیکن میرے پیاروں حضرت موسا کو ڈھونڈنا پڑے گا ہم کو تو قیامت میں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا ہم کو قیامت میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کیوں اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ قیامت کے میدان میں کوئی نبی کہیں ہوں گے ان کی امت کہیں ہوگی لیکن میرے صحابہ اور میرے امت کی فکر مت کرنا جہاں تم کھڑے ہوں گے تمہارے بیچ میں میں بھی کھڑا رہوں گا تو ہم کو تو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں حضرت موسا کو تو ڈھونڈیں گے پھر ضرور پڑیں گے ہم تو ہوں گے اللہ کے رسول کا آصف نور کے ممبر پر ہوں گے بس یوں چہرہ اٹھا درود پڑھنے ہیں راستان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا قیامت کے میدان میں ڈھونڈنا نہیں سارے امتی ہوں گے بیچ میں نور کا ممبر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہوں گے ایک امتی نے یوں چہرہ اٹھایا اور صلی اللہ ہو چلا گیا جنت میں ہمارے لیے دور نہیں ہے لیکن اب سوال یہ کہ قیامت کے میدان میں چہرہ کون اٹھائے گا اور نبی کو دیکھے گا کون آپ کو معلوم ہوگا کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو نا ان کے چہرے کو بھی دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد آدمی کچھ عجیب عجیب لگتا تو وہاں تو ولیوں کے ولی اور نبیوں کے نبی تو یہ سوال ہے کہ قیامت میں نبی کے چہرے کو دیکھے گا کون یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جو دیکھ لیا اللہ کے جو دیکھ لیا صلی اللہ جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لیکن سوال ہے کہ دیکھے گا کون اس لیے نبی تو بیچ میں ہے نور کے ممبر پر ہے موتیوں کے ممبر پر ہے صرف گردن اٹھانا ہے اور صلی اللہ کون دیکھے گا دیکھیں گے ہم لوگ ارے بولو نا رمضان کی مبارک گھڑی اللہ قبول فرمائے اب یہ سوال کا یہ سوال بہت عجیب ہے کہ کون دیکھے گا اور کون نہیں جو دیکھ لیا جنت میں جو نہیں دیکھا اللہ حفاظت فرما ہے لیکن کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا یہ سوال اور جواب اگر آپ کو چاہیے کتاب تاریخ خاجلان ہند اس میں اتنا پیارا سوال ہے کہ یہ سوال ہندوستان میں رہنے والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اجمیر میں ایک اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں ارے نا اجمیر میں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ایک دماغ میں بات آ رہی تھی کہ قیامت میں نبی کا چہرہ کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا فرماتے کئی دن تک اسی فکر میں رہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ نے فرماتے کئی دن میں اسی فکر میں رہا کہ قیامت میں نبی کے چہرے کو کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا فرماتے ایک رات کو میں سویا تو خواب میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے میں نے سوچا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا خواب ہی میں میں نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کا میدان ہوگا سارے لوگ افرا تفری میں ہوں گے آپ نور کے ممبر پر ہوں گے اے اللہ کے رسول یہ بتا دو کون آپ کا چہرہ دیکھے گا اور درود پڑے گا اور جنت میں جائے گا اور کون آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی خواب ہوگا دیکھنے والے ولیوں کے ولی اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی اچھا تو کوئی ہی نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معین الدین قیامت کا دن ہوگا بڑا افرا تفریح کا عالم ہوگا اور میں نور کے ممبر پر رہوں گا موتیوں کے ممبر پر رہوں گا اور اے معین الدین جو میرا چہرہ دیکھے گا اور جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا لیکن کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ معین الدین جس کی فرما کے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا فرمایا میرا وہ امتی جس کے پاس تین چیزیں ہوگی بھائی کہہ دو یہی خلاصہ ہے پورے بیان کا کتنی چیزیں ہوگی تین چیزیں ہوگی وہ قیامت میں ہمارے نبی کیا فرماتے وہ قیامت میں میرا چہرہ کیا دیکھے گا میں خود اس کو اپنے قریب بلا لوں گا اللہ کے رسول فرماتے اس کو تو چہرہ دیکھنے میں تھوڑی ہمت نہ ہوگی لیکن میں خود اپنے پاس بلا لوں گا اور اس کے چہرے کو میرے چہرے کے قریب کروں گا اور وہ درود پڑتا جائے گا اور جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے لیکن اس کے اندر تین چیزیں ہوگی نمبر ایک اس کا چہرہ دنیا میں میرے چہرے کے مطابق ہوگا سمجھ گئے سمجھے کہ نہیں سمجھے کیا ارے بولو نا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے داری سوچو قیامت میں اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہر آدمی کو معلوم ہے معلوم نہیں کہ داری ہے کہ نہیں معلوم ہے نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں لوگوں کا رحم ہوگا اس کے دل میں لوگوں کے لیے رحم ہوگا غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے اس کے دل میں رحم و کرم کا مادہ ہوگا اور نمبر تین ہمارے نبی نے فرمایا پانچ وقت کی نمازیں پڑھ سکو اب میرے پیاروں بہت آسان ہو گیا معاملہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ خود دیکھیں تین چیزیں میرے پاس ہے تین چیزیں میرے پاس ہے کیا میرے چہرے پر نبی کا چہرہ ہے نمبر دو کیا میرے دل میں لوگوں کے لیے رحم و کرم ہے اور نمبر تین کیا میرے پاس پانچ وقت کی نمازیں ہیں اگر ہے اللہ کی قسم قیامت میں نبی کو دیکھ کر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اور اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بہت بڑی عجیب سننے کی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرا چہرہ چمکتا تھا میں کہوں نا دنیا میں میرا چہرہ چمکتا تھا تو قیامت میں ظاہری بات ہے ہمارے نبی کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا جب دنیا میں اتنا چہرہ چمکتا تھا کہ حضرت عائشہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے آپ کا چہرہ انور اتنا چمکتا تھا کہ گھر میں نہ تو چراغ ہے نہ تو تیل ہے عائشہ فرماتی اتنا اندھیرا مجھ کو میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں میرے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تھے عائشہ فرماتی ہے اتنا اجالا ہوتا کہ سوئی کے سوراخ میں میں دھاگے کو داخل کر دیتی تھی تو جس نبی کا چہرہ دنیا میں اتنا چمکتا ہوگا وہ نبی کا چہرہ قیامت میں کیسے چمکے گا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میرا چہرہ قیامت میں بہت چمکتا ہوگا لیکن میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ جب میرا چہرہ دیکھنے آئیں گے اللہ اپنی تجلی کا پردہ بچ میں رکھ دے گا اور اللہ کہے گا اے نبی ان کو دیکھتا نہیں یہ تمہارے نہ ہوئے اور کبھی تم ان کے نہیں ہو سکتے یہ کون ہوں گے وہ جن کے پاس نمازیں نہیں ہوگی جن کے پاس نبی کا چہرہ نہیں ہوگا تو میرے پیاروں الحمدللہ جہاں تک رحم و کرم کا معاملہ ہے خاص کر کے اس مسجد میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی ترقی عطا فرمائے لیکن یہ دو چیز نمبر ایک داڑھی ارے بولو نا آپ تو بہت گھبراتے ہو نمبر ایک اور ابھی تو معلوم ہے کچھ عجیب و غریب داڑھی یہ سب تو میں کچھ زیادہ دیکھ رہا ہوں چلو ایک تو یہ کہ داڑھی نہیں رکھا ہاں؟ ایک ہے کہ نہیں رکھا گنہگار ایک ہے کہ رکھا ہاں؟ فرما بردار لیکن ابھی تو کچھ بیچ کے کچھ طریقہ نکلا ہے دیکھا کہ نہیں آپ نے کچھ ایسی پٹی بناتا ہے معلوم ہے کیسی پٹی بناتا ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو میل میں رکھے کہ فیمیل میں رکھے کہاں رکھے ہے بھی اور نہیں بھی ہے آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے پیارے دوستو ایک بات سمجھ لو ایک قاعدہ سمجھ لو قاعدہ نہیں رکھا گنے کا رکھا فرما بردار لیکن جو الگ الگ طریقے سے بناتا یہ نبی پاکی مزہ پورا تھا یہ نبی کے چہرے کی مساق اڑا رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے خیر میرے پیارے دوستو آج طے کر لو کہ تین چیزیں ہم اور میں نے کہا نا جہاں تک رحم و کرم کا معاملہ اللہ سب کے دل میں رحم و کرم عطا فرمائے لیکن خاص کر کے میرے پیارے دوستو نماز اور دس میں اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ ہاں بھائی تیار ہے ابھی وقت بہت کام ایک پچیس ہو چکی اور میرا ٹائم ختم ہو گیا ان کل کل کل کے بعد اسی بات کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے ان ایسا تو نہیں کہ گھبرا کے آؤ نہیں کہ مولانا داڑھی پہ بولیں گے گھبراؤ گے تو نہیں انشاءاللہ کل اثر کے بعد یہیں پر میں آؤں گا اس وقت ہم آگے باتیں کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے سنتیں پڑھیں گے ہاں جی۔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 جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المخلصين بلا إله إلا الله محمد رسول الله ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله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 إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الغمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبنائه وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه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 وفي نفسي لفة الجنة وفي عيننا الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عراتنا وآمن روعتنا اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت الموت الموت الموت الموت وسكرات ومنكرات ونزعات وشدائد لا إله إلا أنت سبحانك إني إني إني إني إني كنت كنت كنت كنت من من من من الظالمين الظالمين الظالمين الفاسقين برا فی الحل مہو مرا فی الحال منظا تین مہل واؤ خلا کئی می تونی ان کن تو کن تو ان کو مجھے ان کو اللہ ہماری خطاب سے اے مولا ہم بہت بڑے ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے مبارک دن ہے مبارک گری ہے اے اللہ اے اللہ کے بات یاد آتی ہے بہت عجیب عجیب لگتا ہے اے اللہ اے اللہ وہ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی وہ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی اور تیرے نبی نے اس پر عامن کہہ دیا اور حضرت جبرائیل نے کہہ دیا برباد ہو جائے تو برباد ہو جائے وہ آدمی جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو اے اللہ یہ مہینہ نے ہمیں دیا ہے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے مغفرت عطا فرما دے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اللہ ہم بہت بڑے مولا بہت بڑے ہے لیکن اللہ کے بہت بڑا احسان سے مولا تم نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا کبھی تو نے ہم کو پانی سے نہیں کر پایا اللہ کبھی تو نے ہمیں کپڑے سے نہیں کر پایا کہ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا ہم دل و جان سے قرار کرتے مولا اگر تو چاہتا تو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے سکتا سکتا تھا تھا تو تو چاہتا پانی کے قطرے قطرے سے ارے اللہ تیرے لیے کیا مشکل تھا تو ہمارے کپڑے چھین دیتا ہمیں ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا اللہ تیرے پر کون اعتراض کرنے والا تھا لیکن اللہ تو نے بہت خیال فرمایا بہت خیال فرمایا اللہ جمعہ کا دن ہے مولا سب نے روزہ رکھا ہے مولا اے اللہ سب تیرے گھر میں بیٹھے ہیں مولا اے اللہ تجھے تو کوئی ایک بہانہ ملے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ آج تیرے پاس بہت سے بہانے مولا اللہ جمعہ کا دن اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں مولا اور اللہ تعالیٰ روزے دار ہے مولا اللہ سب کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی بھی بھی لگتی ہے ہے ہے اے اللہ گھر میں کھانا اور پانی پانی لیکن تیرے در سے کوئی نہیں پیتا اللہ تیری محبت میں کوئی کھانا نہیں کھاتا اے اللہ سب روزے دار ہے مولا اللہ اللہ میں مسافر بھی ہوں مولا اے اللہ تو مسافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے اللہ روزے داروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اللہ تو اپنے گھر میں بیٹھنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اے اللہ معلوم نہیں پیچھے جو مجمع بیٹھا ہے معلوم نہیں اللہ تیرا کوئی ملی بیٹھا رات کیا دل میں تیرے سامنے بھی جی لگتا ہوگا اور تجھے ان کا رونا بہت اچھا لگتا ہوگا اللہ کی دیر کو بہانا بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اے اللہ ہم اپنے والدین کی عمر میں خوب برکت عطا ان کو تندرستی عطا فرما ان کو صحت عطا فرما اے اللہ ماں باپ مولا کی بہت بڑی رحمت ہے مولا اللہ اس رحمت کے لوٹنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا آج کی گلی ہے مولا کون بیٹا ہوگا جس کو ماں اپنی نہیں آتی ہوگی جس کو اپنے مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے اللہ حجبا نے گلیے بولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچونا بچا دے اور اللہ کے لیے کیا مشکلیں بولا تو ان کی قبر میں پیغام پہنچا دینا بولا اجوبہ گلی نے بولا تو ان کی قبر میں پیغام پہنچا دے تیرا دادا ایک بیٹا تجھے بہت یوز کر رہا ہے اللہ انہیں بتا دے کہ تیرا دادا ایک بیٹا مسجد میں بیٹھ کر تیرے لیے بھیک مانگ رہا ہے اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا ان کو قیامت کے میدان میں راضی کر دے مولا اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے کچھ لوگ ایسے بیمار ہیں مولا ان کو اپنی بیماری برداشت بھی نہیں ہوتی مولا اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ جو دکھی ہے ان کے دکھ کو سکھ میں بدل دے اے اللہ سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں مولا اللہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا وہ اپنا دکھ کسی کے سامنے بتا نہیں سکتے مولا وہ رات کے سمجھا کے روتا تو سامنے روتا ہے مولا اے اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سفید اولیاء کرام کے صدق سفید ہماری دعا کو قبول فرما لے اپنے دربار میں اپنی حیات شان قبول فرما لے اور پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين آمين يا رب